بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو اٹھاسی موت وصال یار اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان الحمدللہ رجب کا عزت احترام اور مقام والا مہینہ شروع ہے اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال ہے عمر ختم ہو رہی ہے آگے بہت لمبا سفر ہے زمین سے خلا تک نہیں زمین سے چاند تک نہیں زمین سے مریخ تک کا نہیں اس سے بہت آگے بہت دور بہت دور زمین سے برزخ تک کا سفر یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم تک کا سفر ایک زمانے سے دوسرے زمانے اور ایک جہان سے دوسرے جہان تک کا سفر کروڑوں نوری سالوں سے بھی آگے کا سفر راستہ معلوم نہیں کیسا ہوگا ٹھنڈا یا گرم سفر اوپر کی جانب ہوگا یا نیچے کی جانب ہماری کمزور سی روح اور آگے اتنا لمبا سفر تیاری کچھ بھی نہیں بس دنیا کی فکر میں الجھے ہوئے ہیں یہاں کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں عبادت بھی دنیا کے لیے وظیفے بھی دنیا کے لیے محنت بھی دنیا کے لیے فکر بھی دنیا کے لیے دعا بھی دنیا کے لیے تعلقات بھی دنیا کے لیے ہم تو پیر اور بزرگ بھی وہ ڈھونڈتے ہیں جو دنیا کے مسائل حل کرانے کا دعویٰ رکھتا ہو بس انہی کاموں اور فکروں میں لگے ہوتے ہیں کہ اچانک موت آ جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اصل سفر کی تو تیاری ہی نہیں کی تھی اصل زندگی کے لیے تو کچھ بنایا ہی نہیں خالی ہاتھ اور آگے اتنا لمبا سفر یا اللہ رحم یا اللہ رحم اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت دے کہ ہم آخرت کی کچھ تیاری کر لیں اللہ تعالی ہمارے اعمال میں برکت دے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ سرمایہ کر لیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان جسے جی نہ ہو جو لوگ موت کی تیاری کرتے رہتے ہیں ان کی دنیا بہت آسان ہو جاتی ہے ہماری دنیا جو اتنی مشکل بن گئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت کی حقیقی تیاری کرتے ہی نہیں ہم نے اسی دنیا کو اپنے سر پر چڑھا رکھا ہے اور جو اسے سر پر چڑھاتا ہے یہ اسے اسے بہت ستاتی ہے ہم میں سے کئی لوگ اپنے مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں مگر وہ صرف زبان کی باتیں ہوتی ہیں آس پاس والوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور زبان کا چسکا لینے کے لیے موت کی حقیقی یاد رکھنے والے موت کا تذکرہ نہیں بلکہ موت کی تیاری کرتے ہیں اور موت کی تیاری یہ ہے کہ دنیا سے دل ہٹا لیتے ہیں ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو موت کی حقیقی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آج ہم مسلمانوں کے لیے دنیا میں جگہ بہت تنگ ہوتی جا رہی ہے آپ ہندوستان کو دیکھ لیں ہر ہندو کا الگ مذہب ہے اور الگ خدا بی جے پی میں وہ لوگ بھی ہیں جو رام کو بھگوان مانتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو رام کے دشمن راون کو بھگوان مانتے ہیں مگر یہ سب ایک بات میں متحد ہیں وہ ہے مسلمان دشمنی اسلام دشمنی ان کا نہ مذہب ایک نہ نظریہ ایک نہ بھگوان ایک نہ رخ ایک نہ طرز عبادت ایک مگر صرف ایک بات میں اتفاق ہے کہ اسلام کو ختم کرنا ہے مسلمان کو مارنا ہے پہلے مودی آیا جو کریلا تھا اب یوگی آ گیا جو کریلا بھی ہے اور نیم چڑھا بھی ایسا ناپاک اور نجس انسان جو دن رات میں کئی بار پیشاب اور غلازت کرتا ہے مگر پھر بھی خود کو بھگوان کہلا کر باقاعدہ اپنی پوجا کرواتا ہے انسان کی اس سے بڑھ کر اور کیا تجلیل ہو سکتی ہے کہ وہ گندگی اور غلازت سے بھری ہوئی ایک زرد بوری کو اپنا خدا مان لے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یا اللہ آپ کا حد شکر ہے کہ آپ نے ہمیں شرک کی لانت اور شرک کی نجازت سے بچایا ہے رب العالمین کی قسم شرک سے حفاظت بہت عظیم نعمت ہے بہت ہی عظیم اب ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے مسلمان جب موت سے ڈرتا ہے تو بھوسے کا ڈھیر بن جاتا ہے آج ہی ہندوستان کے مسلمان موت کی تیاری شروع کر دیں اور موت سے محبت کرنے لگیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ مودی اور یوگی ان کے پاؤں چاٹیں گے دراصل موت کی حقیقی یاد اور حقیقی تیاری رکھنے والا مسلمان بہت طاقتور ہو جاتا ہے اسے نہ ڈرایا جا سکتا ہے اور نہ دبایا جا سکتا ہے یہ مصر کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے ہم جب نہیں مرنا چاہتے تو ہر کوئی ہمیں مارتا ہے اور ہم ہر لمحہ مرتے ہیں اور موت ہمیں چاروں طرف سے ڈراتی اور مارتی ہے لیکن جب ہم دل کی گہرائی سے یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور پھر ہم موت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا اور زندگی ہمارے قدموں میں گرتی ہے اور فتوحات کے دروازے اس امت پر کھل جاتے ہیں اس لیے دن رات حفاظت کے وظیفے کرانے والو کچھ وظیفے اپنی قبر اور آخرت کے لیے بھی کر لو شروع کر دو دن رات رزق کے انبار ڈھونڈنے کے عمل کرنے والو کچھ اعمال اپنی موت قبر اور آخرت کے لیے بھی شروع کر دو دن رات دنیا کے مسائل حل کرانے والے پیر اور بزرگ ڈھونڈنے والو کوئی ایسا پیر بھی ڈھونڈ لو جو تمہیں آخرت کی ہمیشہ والی زندگی سنوارنے کا سبق پڑھائے دن رات لوگوں کو اپنی موت سے ڈرانے والو چند لمحوں کے لیے خود بھی اپنی موت سے ڈر جاؤ اور سوچو کہ قبر میں کیا لے کر جاؤ گے آخرت کے لیے کیا سامان بنایا ہے اور موت کی کیا تیاری کی ہے دجال کے کچے انڈوں کا علاج آخری زمانے میں دجال نے آنا ہے ہر نبی نے اپنی امت کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار فرمایا ہے معلوم ہوا کہ یہ فتنہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر خطرناک ہوگا ہر مسلمان ہر نماز کے آخر میں یا بعد میں دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرے اللہ انی اعوذ کا من فتنۃ المسیح الدجال اب دجال کے آنے سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے انڈے دنیا میں ابھرنے شروع ہو گئے ہیں دجال کے پاس جو خطرناک طاقت ہوگی وہ ٹچ ٹیکنالوجی ہے یعنی ٹچ کرنے اور چھونے سے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے اب دنیا میں ٹچ موبائل سے لے کر ٹچ عمارتیں تک آ گئی ہیں دجال مکمل طور پر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہوگا اور وہ حکمران ہوگا اب ٹرمپ مودی اور یوگی جیسے دجالی انڈے دنیا کے حکمران بننا شروع ہو گئے ہیں یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں پر کھلم کھلا بھونکتے ہیں اور اپنی محدود طاقت اور قوت مسلمانوں کے خاتمے کے لیے استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے دجال کے دور میں دنیا کے فاصلے سمٹ جائیں گے آج یہ فاصلے واقعی سمٹتے جا رہے ہیں مہینوں اور سالوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے ہو رہا ہے بہرحال خلاصہ یہ کہ دنیا میں دجال کے آنے کا راستہ تیزی سے ہموار ہوتا جا رہا ہے اب وہ خود کب آتا ہے یہ بات تو اس کے بچ میں بھی نہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ مسلمان جو موت کی حقیقی یاد رکھتے ہیں اور موت کی تیاری کرتے ہیں دجال بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یعنی موت سے محبت اور موت کی تیاری یہ ایسا عمل ہے جو دجال سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ عمل دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے تو پھر دجال کے یہ چھوٹے چھوٹے کچے انڈے Trump Modi Yogi Netanyahu ان مسلمانوں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جو مسلمان